دل کی مہر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دل کی مثال ایسی ہے جیسے ہتھیلی ہو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک انگلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے سب انگلیاں بند ہو جاتی ہیں جب دل بند ہوتا ہے تو وہی اس کا قفل تالا ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد معلوم ہے جب بندہ اس پر پہنچ جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مور لگا دیتا ہے اور پھر کبھی اسے نیک کام کی توفیق نہیں دیتا بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین پر جس جگہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتی ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اس کو دھنسا دوں اور اس کے سر پر آسمان اجازت چاہتا ہے کہ مجھ کو حکم ہو تو اس پر ٹوٹ پڑوں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے سے باز رہو شاید وہ توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں یا اس گناہ کے عوض کوئی عمل عمل صالح کرے اور میں اس گناہ کو بھی اس کی وجہ سے نیکی سے بدل دوں